السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ہنستے مسکراتے پیارے پیارے ہوشیار سمجھدار ہماتن گوش ساتھیوں کہانی زبانی کی جانب سے خوش آمدید جہاں آپ سنتے ہیں روزانہ رنگ برنگی نئی پرانی ہستی ہساتی سیکھتی سکھلاتی سچی خیالی تاریخی قرآنی مزیدار کہانیاں ہم سن رہے تھے خصوصی سلسلہ جو شروع ہوا تھا حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کی قربانی سے اور یہ پہنچا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حج مبارک تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نو عرفہ کا دن گزارا تھا عرفات میں اور پھر وہاں سے وہ چلے گئے تھے مصطلفہ جہاں پہ انہوں نے رات گزاری اگلے دن یعنی کہ دس ذی الحج کو سورج کے طلوع ہونے سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مزدلفہ سے روانہ ہوئے منا کے لیے اور سیدھے وہ پہنچے جمرات العقبہ پہ جمر عقبہ وہ جگہ ہے جہاں پہ شیطان آیا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس اور انہیں کہا تھا کہ آپ یہ کیا کرنے جا رہے ہیں اپنے بیٹے کو ذبح کریں گے ایسا مت کیجیے مگر حضرت ابراہیم نے اسے کنکریاں مار کر بھگا دیا تھا اسی کی یاد میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو کہا کہ وہ جب بھی حج کرنے جائیں شیطان کو ضرور ماریں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم مزدلفہ سے سیدھے پہنچے جمرۃ العقبہ وہاں پہ انہوں نے شیطان کو سات کنکریاں ماری اور واپس منا کے میدان میں تشریف لائے دھوپ بہت تیز تھی حضرت اسامہ بن زید نے کپڑا تان کر ان کے اوپر سایہ کیا حضرت بلال نے آپ کی اونٹنی قصوہ کی مہار تھامے ہوئے تھی آگے پیچھے دائیں بائیں مہاجرین انصار قریش اور دوسرے قبائل کے لوگ کھڑے تھے ایسے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس وقت حج کے مسائل سیکھ لو شاید اس کے بعد دوبارہ یہ موقع نہ ملے پھر انہوں نے پوچھا آج کون سا دن ہے صحابہ نے جواب دیا اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے اور پھر انہوں نے سوال کیا آج قربانی کا دن نہیں ہے صحابہ نے جواب دیا جی بے شک آج قربانی کا دن ہے پھر سوال کیا یہ کون سا مہینہ ہے اب صحابہ نے پھر وہی جواب دیا اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا یہ دل حج کا مہینہ نہیں ہے مسلمانوں نے جواب دیا جی بے شک یہ دل حج کا مہینہ ہے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا یہ کون سا شہر ہے اب صحابہ نے وہی جواب دیا اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں پھر کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا یہ البلد الحرام نہیں ہے سب لوگوں نے جواب دیا بے شک یہ بلد الحرام ہی ہے اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مسلمانوں تمہارا خون تمہارا مال تمہاری عزت آبرو اسی طرح قابل احترام ہے اسی طرح قابل حرمت ہے جس طرح یہ دن یہ مہینہ اور یہ شہر محترم ہیں دیکھو تم میرے بعد گمراہ نہ ہو جانا کہ آپس میں ایک دوسرے کی گردن مارنے لگو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ اور باتیں بھی کہیں اور جب ان کی بات مکمل ہو گئی تو کئی صحابہ نے الگ الگ مسائل دریافت کیے کیا ہم ایسا کر سکتے ہیں کیا ہم ایسا کر سکتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کے جواب میں فرمایا افعل ولا حرج کرو اور اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے اس سے فارغ ہو کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کی جگہ پر تشریف لے گئے اور سو اونٹوں کی قربانی کی تریسٹھ اونٹوں کو خود ذبح کیا اور باقی سینتیس اونٹوں کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قربان کیا قربانی کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کرا دیا کہ جس کا جی چاہے ان قربانیوں سے گوشت لے جائے یاد ہے نا آپ کو یہ وہی جانور ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر چلے تھے مدینہ سے اپنے ساتھ اور پھر حضرت علی کو حکم دیا کہ ان میں سے ہر ایک قربانی سے ایک ایک بوٹی لے کر آؤ چنانچہ حکم کی تعمیل کی گئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سالن کا شور بکھایا قربانی کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو بلایا اور اپنا سر منڈوایا اور ناخن ترشوائے اور پھر اس کے بعد انہیں حاجیوں میں تقسیم کر دیا پھر احرام کی چادریں اتار دیں اور عام کپڑے پہن لیے اور خوشبو بھی لگائی کیونکہ احرام میں خوشبو لگانا بھی جائز نہیں ہے جب ظہر کا وقت ہوا تو مکہ کے لیے روانہ ہو گئے یہاں نماز ظہر ادا کی طواف فرمایا اس کے بعد زمزم کے کنویں پر تشریف لے گئے زمزم پیا اور واپس مینا تشریف لے آئے اس کے بعد وہ ہاں۔ تین دن مینا ہی میں رہے روزانہ زوال کے بعد کنکریاں پھینکنے جایا کرتے تھے اور کنکریاں ماننے کو کہتے ہیں رمی کرنے جایا کرتے تھے اور یہ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ تین دن شیطان کو کنکریاں مارنی ہیں تیرہ ذی الحج کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے باہر نکلے اور بتھا کے مقام پر تشریف لائے عشاء تک وہاں پہ رہے نماز عشاء مکہ مکرمہ میں پڑھی اور طواف ودا فرمایا طواف ودا کا مطلب ہے آخری طواف چونکہ اب وہ مدینہ جانے والے تھے اور جب مکہ چھوڑ کے کہیں اور جائیں جب مکہ سے نکلنے لگے تو طواف کرنا ضروری ہوتا ہے ودا کا مطلب ہے خدا حافظ کہنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طواف ودا کے بعد فجر تک وہیں پہ قیام فرمایا ساتھ میں زمزم کا پانی بھی پیا اور پھر اس کے بعد چودہ ذی الحج کو واپس بتھا آ گئے اسی دن مدینہ واپسی کا حکم دیا پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے لیے روانہ ہوئے اور تقریباً چار دن کے بعد دلحلیفہ پہنچے وہاں پہ رات کو رہے اور صبح کے وقت مارس کے مقام کے راستے سے مدینہ میں داخل ہوئے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں داخل ہو رہے تھے تو یہ کہہ رہے تھے ابو ن تا ابونا ن ساجدون لربنا حامدون اور یہ تھی کہانی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اکلوتے حج کی کہانی ایک ہی حج کیا تھا انہوں نے اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے پاس بلا لیا تھا اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے آمین آج کے لیے اتنا ہی کل آئیں گے انشاءاللہ خصوصی سلسلے کی ایک اور کہانی کے ساتھ ہر نماز کے بعد اپنے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے دعا کرنا مت بھولا کیجیے اللہ حافظ